میں نے نظم شروع کی رزمیاں ہاں۔ یا رزمینہ اور وہ کئی ہزار سطرے میں کہہ چکا ہوں ان میں سے ایک لو سناؤں گا لوہے مکاشفہ اس میں باسٹھ کی ہے اور ہمیں اسٹیج ملا تھا ہیرے سب کا کہ اگر آباد ہاشم وغیرہ میں وہ سنی وہ سنی تو وہ میں کھڑے ہو کے سناؤں چاہے پہنچے نہ پہنچے اچھا کے فاصلے بے درنگ فطروں سے نامزد کر دیے گئے پناہ مانگو پناہ مانگو کہ فاصلے بے درنگ فطروں سے نامزد کر دیے گئے ہیں زمین کے قوسیے زمینی بلاؤں سے بھر دیے گئے ہیں کیا کہنے ہیں زمین کے قوسیے زمینی بلاؤں سے بھر دیے گئے تمام صدیوں کے جرم اپنی سزا کو پہنچ تمام صدیوں کے جرم اپنی سزا کو پہنچیں گے دات خواہوں کے دائیے انتہا کو پناہ پنا اما کو پناہ سفید روحوں نے اور میں نے تمہاری راتوں کے فیصلوں پر نگاہ ڈالی سفید روحوں نے اور میں نے تمہاری راتوں کے فیصلوں پر نگاہ ڈالی دان تاریخیوں کے گنبد میں کہتا ہوں کہ محیب کون دے اللہ کتاب تاریخیوں کے گنبد میں کہتا ہوں کہ محیط کون دے اللہ ہمارے رخسار تھے ہماری پرچھائیاں بغل گیر ہو کے فریاد کر ہیں ہمارے رخسار تھے ہماری پرچھائیاں بغل گیر ہو کے فریاد کر ایا کرنا ہماری پرچھائیوں کے ماں بہن ایک آواز اپنے قامت کے اس سوانے پہ شورد ہیں ہماری پرچھائیوں کے ماں بہن ایک آواز اپنے قامت کے اس سوانے پہ شورد تھی ایک آواز شورد ہیں زباند تھی کہ میری نفرت کا رنگ نہ مہربان ہے کہ میری نفرت کا رنگ نہ مہربان ہے اور اس کے حاشیے سرخ اور کہتی سیاہ سمتوں میں پھیلتے ہیں ہماری پرچانیوں کے مابین ایک آباد اپنے قامت کے اس سوانے دن شورا کہ میری نفرت کا ہم نام زبان ہے اور اس کے حاشیے سرخ اور گہری سیاہ سمتوں میں پھیلتے ہیں میں ان کی آبادیوں پہ لوں گی میں ان کی آبادیوں پہ لوں گی ان کے محلوں کو چھاپ جاؤں گی ان کی راہوں کو ساری سمتوں سے گی ان میں ان کی آبادیوں کو جھٹوں گی ان کے محلوں کو چھاپ جاؤں گی ان کی راہوں کو ساری سمتوں سے کاٹوں گی میرے میں دریدہ داد خواہوں کا سہر سیارہ ملبوس رات خواہوں کا سیل سیار پناہ پناہ پناہ مانگو مانگو خواہ